بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال وقال النبي النبي صلى صلى الله الله الله تعالى تعالى عليه عليه وسلم وسلم إن بعثني كافة للناس رحمة عني إنكم كما كما تنامون وتبعثون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا ہوگا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے یہ دروازے پر کھڑے نہیں ہے آنے والوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے آپ حضرات آگے تشریف میں اس طرف جگہ ہے میرے الٹے ہاتھ جگہ ہے آپ سارے جو لوگ بیٹھیں تو آگے آگے ہو جائیں ان کو راستہ دے دیں یہاں پیچھے سے ان کو راستہ دے دیں تھوڑا تھوڑا کے پچھلے دوست آگے ہو جائیں تاکہ وہاں کھڑے ہونے والوں کو راستہ مل جائے آپ سارے بھائی دروازے میں مت کھڑے دروازے میں کوئی بھائی کھڑا نہ ہو یہ رات آگے تشریف لے چلے ادھر آ جائیں اس طرف آ جائیں اس طرف خالی جگہ کافی پڑ بھائی میں یہ ان حضرات سے کہہ رہا ہوں بھائی ان کو کوئی بتایا بھی میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ جو بھائی میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں آپ کو ادھر تشریف نہ آگے چلیں ادھر چلیں آگے جگہ ہے یہاں تھوڑا کوئی نہ ہو یہاں تو بڑا نظم ہوتا ہے ضبط ہوتا ہے تو یہ بدنظمی تو نہ ہو دروازے میں جو لوگ کھڑے ہیں آگے حرکت کریں آگے چلیں کچھ دوست کو آگے لے کے جائیں یا پیچھے پیچھے ان کے لیے راستہ بنائیں تو اس طرف کافی جگہ ہے بیٹھنے اور یہ پیچھے والے لوگ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تو یہ جو مجموعہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے میرے دوستوں آپ آگے چلو بہن کو کچھ ہو کر یہ جو پلر کے ساتھ جو نوجوان کھڑے ہیں یہ جو بیٹھ جائیں یہ آگے چلو یہاں کوئی بھائی نہ کھڑا ہے جب بیٹھ جائیں یا آگے جائیں ضروری باتیں کرنے میں آیا ہوں بیان کرنے تقریر کرنے کے لیے پاکستان میں اتنا مجمع ہے کہ کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن ایک رشتہ جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے ڈائلہ اللہ محمد مقام کا اس کی وجہ سے ہم سب ان نمبروں میں انہوں نے کہ میرے اللہ نے کہا کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی اور اللہ کے نبی نے کہا المسلم اپن مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے المسلم و اور مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور تعاون آگوں والا کر رہے ہوا ایک دوسرے کی مدد کرو اچھائی میں نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو ہم اسلامی بھائی بہن جمع ہیں اور ایک اہم چند اہم چیزیں میں آپ بہن بھائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا اور ہر ملک میں یہ بات میں نے عرض کی ہے تو آپ سے بھی کہنے والا ہوں مقرر اور فقیر جو ہوتا ہے وہ ہر بیان بدل بدل کے بولتا ہے یہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اب کیسے کروں یہ تو میری شان کے خلاف ہے کوئی نہیں بات تبلیغ میں صرف ایک بات کہی جا رہی اسی کو دوہرا رہے دوہرا رہے دوہرا رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ اور کوئی بات آتی نہیں اس وجہ سے کہ تبلیغ میں ایک خاص مقام پر امت کو جانے کی کوشش ہو رہی ہے اور ایک بات پر امت کو جمع کرنے کی محنت ہو رہی ہے تو جب کوئی چیز ذہن میں اتارنی ہوتی تو اسی کو بار بار کہا جاتا ہے روزانہ ٹیکسی کا اشتہار آتا ہے روزانہ بلا دنیا کے ہر چینل پر آتا ہے کیا اب لوگوں کو پتہ نہیں چل گیا کہ یہ ٹیکسی ہے یہ روزانہ کیوں ہوتا ہے ذہن بنانے کے لیے ذہن بنانے کے لیے اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ اربوں ڈالر اس پہ لگا کہ جب ایک چیز بار بار انسان سنتا ہے اس کا دل دماغ اس سے متاثر ہوتا جاتا ہے متاثر ہوتا جاتا ہے تو تبلیغ میں کوئی اظہار علم نہیں کہ ہم علامہ ہیں تبلیغ میں ایک بات پر امت کو جمع کرنے کی کوشش ہے آیا اسی کو بار بار کہیں گے بار بار کہیں گے بار بار کہنے کا نتیجہ ہے کہ یہاں کا تو پتہ نہیں لیکن ہمارے پاکستان میں ہمارے بچے دودھ نہیں پیتے پیپسی پیتے دودھ انہیں مار مار کے پلانا پڑتا ہے اور پیپسی وہ چھین چھین کے بھی یہ ذہن ساتھی ہے کہ ایک ہی بات سنتے سنتے سنتے سنتے اچھی چیز سے ذہن ہٹ گیا ہے اور غلط چیز سے ذہن لگ گیا ہے یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ غلط سنتا رہے گا اس کے مطابق چل پڑتا شراب بیچنے میں بڑا نفع ہے بڑے پیسے یہ بات ذہن میں آئی اور کتنے مسلمانوں نے شراب شروع کر دی اندر اندر سے روز ان کو آواز آتی ہے کہ غلط کر رہے رات کو سوتے ہوئے کبھی نہ کبھی ضمیر ان کو لگاتا ہے ہلکی سی لوگ لگاتا ہے کہ غلط کر رہے ہو لیکن اس کی سنتے ہی سارے کی چیزیں دور کر لیتے گڑی کر لیتے جب آدمی کسی چیز کو بار بار سنتا ہے تو وہ غلط بھی ہوتی ہے تو دل دماغ میں اتر جاتی ہے اور صحیح چیز کو اگر بار بار نہیں سنتا تو سورج کی طرح روشن ہو چاند کی طرح خوبصورت ہو ان کا ہوتا ہے میرے نبی کی زندگی سے خوبصورت کون سی زندگی ہے آج امت باقی ہے عرب نے بھی چھوڑ دیا عجب نے بھی چھوڑ دیا اور بھی چھوڑ دیا ساری امت نے اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر اپنی من پسند راہوں کا انتخاب کیا افرائی کا نب عیدہ ببو ہوا اپنے خدا بنایا اپنے خدا بنائے جو جی میں آیا کیا جو دل میں نہیں آیا نہیں کیا یہی یہی اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو جس نے نفس کو اپنا خدا بنا دیا ہے کس لیے چھوڑ دیا کہ کوئی بتانے والا نہیں تھا کوئی تیار کرنے والا نہیں تھا کوئی اس کے لیے سمجھانے والا نہیں تھا اور شیطان اپنی دعوت لے کر گھر گھر پہنچا ہوا تھا اور اس نے صبح سے شام تک سہن سازی کرتے کرتے کرتے کرتے لگا غلط کاموں کو صبح سے شام تک وہ غلط کر رہا ہے لیکن وہ کرتا چلا جا رہا ہے کبھی کبھی آواز آتی ہے تو مسلمان ہے شراب رہا ہے شرم کا تو مسلمان ہے یہ کیا کر رہا ہے لیکن وہ سنی آنسر کیا دیتا ہے کہ دوسری طرف سے کوئی سنانے والا نہیں اور اپنے اندر کی آواز اتنی کمزور ہے کہ ہی ہے تو ہم محتاج ہیں اس بات کے کہاں جانا ہے اس کو سنیں کس کے پاس جانا ہے اس کو سنیں کون پہنچائے گا ڈرائیور کون ہے اس کا پتہ کریں جانے کا طریقہ کیا ہے اس کو معلوم کریں روزانہ موت کا رقص جاری ہے موت چاروں طرف سے ہم نہیں لوگ کہاں جا رہے ہیں پیرس میں آ کے بھی موت نہیں چھوڑ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی میں آ کر بھی لوگ روزانہ مر رہے ہیں تو جب موت کا بار دیکھ رہا ہے تو موت کے بعد ہے کیا کیا ہونے والا ہے یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں بہت اہم ہیں کہ اگر ہم صرف مٹ جانے والی زندگی کو سامنے رکھ کر کچھ زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اس ان راہوں کے راہی ہے جن کی کوئی منزل نہیں ہم اس گیم کو کھیل رہے ہیں جس کا کوئی توڑ نہیں جس کا کوئی اینڈ نہیں بس خبر کی مٹی اس کا اینڈ ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ تارا اسی سے سکندر پاتے کنہارا ہری لے کے کیا کیا نہ حسرت سے تھارا بڑا رہ گیا سبھی میں سارا جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے یہ رت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی کچھ دن ہے اور ان سب سے اعلیٰ وہ زینت نکالی وہ فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن لاجت میں دھوکے میں ڈالا جگہ بھی لگانے کی دنیا نہیں ہے ضرورت کی ہے تماشا نہیں ہے میرے خاک میں ہے دشاں کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے ضرورت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن میں بخشوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کرتے کہ بالکل سفایا جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے ضرورت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل قيس أعجب الكفار نباته ثم يميل فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد مطاع قليل ثم ما مأواهم ثم مأواهم جهنم وبئس النهار قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار بالسابق آيات ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد تم جہن یس محمد مون محمدوں آیا یہ بتاتی ہیں کہ جو لوگ صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں یہ گھاٹے جا رہے ہیں جو صرف یورو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں جو صرف فرانس کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں جو صرف مرنے سے پہلے کی زندگی کے لیے مر رہیں رہے کپریں ٹھوکر چو فریب فراڈ ہر جائز نہ جائز تو چلے آ رہے ہیں یہ میں ہیں میں ہیں میں ہیں کہ پوری دنیا مل گئی اور اللہ ناراض ہو گیا اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے ساری دنیا چلی گئی اللہ مل گیا تو اللہ کی قسم نفے کا سودا ہے جب نہ آدم میری طلب میں آ میں ملا تو سب کچھ ملا میں نہ ملا تو کچھ نہ ملا اللہ کو پایا اور سب کچھ کھویا کچھ بھی نہیں گیا کوئی گھاٹا نہیں اللہ کو کھو دیا سب کچھ پا لیا اللہ کی قسم کچھ بھی حاصل نہیں مرتے ہی ناکامیاں سامنے آ جائیں گی تو ان کا دفاع یہ تیری آنکھوں سے میں نے پردہ ہٹایا ہے لوگ تجھے سمجھ رہے ہیں تو مرا پڑا ہے حالانکہ تو وہ کچھ دیکھ رہا ہے کہ جو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے آج جن چیزوں کا تم مذاق اڑاتا تھا انکار کرتا تھا آج وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے اور جس چیز کو تو حقیقت سمجھتا تھا جس سے تم نے ایمان کے سودے کیے غیرت کے سودے کیے زمیر کو سجا دیا ایمان کو بیچ دیا عزتوں کو بیچ دیا آج وہ چیز تمہیں نظر آ رہی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے مرنے والے سے پوچھو دنیا کسے کہتے ہیں مرنے والے سے پوچھو دنیا کی حقیقت کیا ہے جو موت کی سکرات میں تڑپ رہا ہو اس سے پوچھو دنیا کیا ہے تو بھائیوں میرے بھائیوں اور بہنوں ہم اہل ایمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہماری زندگی کا طرز منشور یہ ہے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے میں پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ میرے میں کیا چاہتا ہوں میں پہلے یہ نہیں دیکھتا ہوں کیا چاہتی ہے میرے بچے کیا چاہتے ہیں میرا میری قوم کیا چاہتی ہے میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ لا کے ذریعے سے ہم نے سب کو دھکا دے کے ہٹا دیا ہٹ جاؤ میرا اللہ مجھے ڈھونڈنے دو مجھے اللہ کے پاؤں پڑھنے دو مجھے اللہ کو منانے دو مجھے اللہ کو ڈھونڈنے دو مجھے اللہ چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے میں گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا کہ اللہ کو کھو دو سب کچھ پا ہاں میں نفے کا سودا کرنا ہے ویسے تو حسین کے ساتھ میزے پہ چڑھ گیا اور ساتھ بھائی ابو بکر بن عباس ابو بکر بن علی عباس بن علی عثمان بن علی عبداللہ بن علی حسین بن علی پانچ بھائیوں کے ساتھ میڈے پہ چڑھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھے علی بن حسین اکبر علی بن حسین اکثر عبداللہ بن حسین سات میزے پر سر چڑھا ہوا ہے اس کے ساتھ ابو بکر بن حسن قاسم بن حسن عبداللہ بن حسن ان کا سر بھی سات میزے پر چڑھا ہوا ہے اور ادھر آن بن عام بن جعفر محمد بن جعفر جعفر کے بیٹے ان کا سر بھی میزے پر چڑھا ہوا ہے اور ادھر جعفر بن عقیل عثمان بن عقیل موسا بن عقیل عبد الرحمان بن عقیل چار اور چکدار کے ساتھ میڈے پر چڑھے ہوئے ہیں روز عبداللہ بن مسلم بن عقیل عبد الرحمان بن عقیل یہ اور دو کے سر میڈے پر چڑھے ہوئے ہیں اور ایک معصوم چھوٹا بچہ معصوم چھوٹا بچہ عبداللہ بن ابو سعید بن مسلم بن عقیل اس کا بھی سر میڈے پر چڑھا ہوا ہے انسانی آنکھ کہتی ہے یہ بہار ہے انسانی آنکھ کہتی ہے شمر جیت گیا جو جیت جیت گیا ابن زیاد جیت گیا انسان کام سنتے ہیں یہ ہوا گئے وہ جیت گئے پھر اللہ کا پھر نبی کا اعلان ہوا نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں یہ کے سر میزوں پر چڑھے ہیں یہ جیت گئے ہیں جو تخت پر بیٹھے ہوئے یہ ہاورا گئے ہیں کہ میزوں پہ چڑھنے والوں نے اللہ کو پا لیا اور تخت پہ بیٹھنے والوں نے اللہ کو کھو دیا اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ نے میزوں کے سر پڑنے والوں کو کامیاب کیا اور عزت دی اور پوجا کیا اور بلند کیا اور تب پہ بیٹھنے والوں کو کیسے ذریع کیا اور خواہ کیا اور برباد کیا جن کے سر بازاروں میں ہمارے گئے جن کے سر سامنے اتنے جات کے سامنے حضرت حسین کا سر پڑا ہوا ہے روز کے ہاتھ میں چھڑی ہے منہ پہ مار رہا کیوں مار کہہ رہا ہے میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی چہرے کی رونق نہ گئی ہو میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا اور ساتھ بہت بہت بہت چھڑی مار رہا ہے چھڑی مار رہا ہے تو ایک صحابی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہنے کہ او بدلا او بدلا یہ چھڑی ادھر سے او بابا یہ چھڑی ہٹا لے میں نے ان ہوٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہوٹوں کو ڈر کے دیکھا ہوا جن کو پدروی نے چوما اس سے چھڑیاں لگ رہی ہیں اور جو اللہ کی نظر میں جان سے بدتر ہیں وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی تاریخ کو پڑھو یا اپنی تاریخ کو اور لگا دو قرآن کو بھی کہیں پھینک دو حدیث کا بھی انکار کر دو اور اللہ کی جنت کا بھی انکار کر دو دولت کا بھی انکار کر دو یا اگر فخر ہے تو اللہ کی جنت کو ہاتھ لگا دو اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو مطلب مطلب سے ٹکر لے لینا مرتے مطلب ہوئے خبر میں جانے سے انکار کر دینا جب چار بھائی پہ ہوگی من کر آئے تو ان سے لڑ پڑنا تو تم جواب دینا یا یہ کر کے دکھا دو اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکے گا ایک ہی اللہ شہنشاہ ہے جو لا حی لا یمور ہر ہر دن جمو جو دن کا ہے موت سے پاک ہے آئن ہے سوال سے پاک ہے قائم ہے ختم ہونے سے پاک ہے اول ہے ابتدا سے پاک ہے آخر ہے انتہا سے پاک ہے ظاہر ہے اس سے اوپر کچھ نہیں عادر ہے اس سے شکر کچھ نہیں شہرت سے زیادہ قریب ہے آنکھ سونے سے پاک ہے جسم ختم سے پاک ہے خزانے ختم ہونے سے پاک ہیں وہ اللہ اپنی آپس میں ہر وقت بے بے مثال ہے باقی کی جمیل زمین کو مرنا ہے ایک اس کی نسل کو بھی نہیں پتا ہوگا کدھر قبر ہے کہاں پڑا ہوتا ہے یہ سب کچھ میں نے مرنا ہے اور ان کی آنے والی نسلوں کو قبر نہیں ہوگی کہ ہمارا باپ پیرس کی گلیوں نے تھکے کھا تھا ہمارے لیے ایک ایک یوگ جوڑا ایک ایک روپیہ جوڑا جوڑ جوڑ جوڑ جوڑ خود اپنی جوانی کو کر گیا ہمیں ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے ٹھنڈی گرم ہواؤں سے لڑتا رہا اور جوانیوں کو بھلاتا رہا چکی کے پاس میں پستا رہا اتنے بڑے احسان کر کے مر جانے والے پاس کے بھی کے کوئی نہیں جاتا یہی دنیا کی یہی ہے کہ یہاں مرنے والوں کو بھلا دیا جاتا ہے وہ اولاد ہو وہ باپ ہو وہ ماں ہو وہ بیوی ہو دوست ہو بلا دیا جاتا ہے ایک ہستی ہے جو نام جسے نہ بھلا جسے جو نہیں بولتا وہ اللہ ہے جب نہ آدم سر کو جب میں آدم ان ٹکر کرنی پکا تو میں نصیب نہیں پکا میرے بندے تو مجھے یاد رکھتا ہے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی بھولتا میں باپ نہیں بھولتے اور آپ بھولتے ہیں ماں باپ نہیں بھولتے عورت بھولتی ہے اور جو ماں اس سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرنے والا ہو وہ کیسے بھول جائے گا وہ کیسے بھول جائے گا تو بھائیو میرے بھائیو ہماری ایک بنیاد ہے بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے کہ ہم لا کے ذریعے سے ہر چیز کو ہٹا دیتے ہیں ہٹ جاؤ میرے راستوں سے ہٹ جاؤ مجھے اللہ کو ڈھونڈنے دو مجھے اللہ کو پانے دو مجھے اللہ کے لیے نکلنے دو مجھے اس کی طلب ہے جب بھوکا روٹی کے پیچھے پیاسا پانی کے پیچھے جوان شادی کے پیچھے مال کے پیچھے ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے اللہ چاہیے مجھے اللہ چاہیے مجھے اللہ چاہیے ہمارے ساتھ نئی نیٹوں پر چڑھیں گے بڑے لوگ تھے وہ میرے نبی کا گھر تھا وہ اسی قابل تھا جو اس مقام کا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کا انتقام ہوتا ہے وہ اسی سے کہ اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوں تو اس طرح حاضر ہوں کہ سر سر سے جدا ہو جسم گھوڑوں کی پاپ سے رون دیا کیا ہو ہاں ہمیں یہ نہیں آئی تھوڑا سا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا وہ کیا ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے جو کہی ہے وہ کر دو اس چھوڑنے میں کچھ نقصان ہوگا جو کہا ہے اس کے کرنے میں کچھ نقصان ہوگا برداشت کرو ہماری یہی کربلا ہے ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم کمزور لوگ ہیں ہم بڑے عقیل سے مسلمان ہیں وہ اور شو ہستیوں پر اس قسم کے حالات آتے ہیں جس کے لیے کل کائنات بنائی گئی آج آج میں پتھر پڑ پڑ پڑ ہوش ہو کے گرے پڑے ہیں جن کے لیے کائنات پر بچھایا گیا دان ٹوٹ چکے ہیں پڑے میں بے ہوش اور پورا چہرہ لہو لوہان ہے گھر گھر یہ تو گھر میں کیا ہے گھر میں کیا ہے تین تین دن گزر گئے ہیں ایک لکما کھانے کو نہیں دے پا ایک رات ادھر کاٹا ایک سب نے لیٹ ہوئے تھا کبھی ایسے کروڑ کبھی ایسے کروڑ بار بار بار بار بار پھر ایک دم آپ چار پائی کی لکڑی پر پیٹ کا سہارا لگایا اور نیچے چلے نیچے چلے پیٹ کے ساتھ تو تاشا ہو کے بیٹھے جب سے خیر کیا ہے تو آیا بھوک بڑھ تو پیٹ پیسے ایسے ہو گئے تھوڑا سا سمجھوڑ بہت آشا ہونے زیادہ سنگ اللہ آپ اللہ سے مانگ لے لیتے نہیں آئے گا نہیں مانگوں گا اسی دھوپ میں اللہ سے بڑا کام سب سے زیادہ فخر گئے نبی کا ہے دنیا اتنا بڑا فخر کسی نے نہیں دیکھا جس کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نکلتا ہو تین تین دن کھانے کو ایک پیٹ میں نہ جاتا ہو آپ کی عادت مبارکہ تھی جس گھر میں ہوتے تھے وہاں روٹی لے جاتی کھا لیتے نہیں ہوتی تھی یا بات کرتے یا روٹی فرما لیتے کیسا پیسہ ہوا اتنی بھوک لگی عائشہ سے کچھ کھانا ہے کچھ نہیں خرچہ اچھا، حفظہ کے گھر پوچھو کچھ ہے آگے سے جواب آتا کہ کچھ نہیں پوچھا زینب کے گھر سے پوچھو کچھ ہے آگے سے جواب آتا کہ کچھ نہیں ام سلمہ کے گھر سے پوچھو کچھ ہے جواب آتا کچھ نہیں تمہیں حبیبہ کے گھر سے پوچھو تو جواب آتا جو ہے سے پوچھو گھر میں کچھ ہے جواب آتا جی کچھ نہیں سفیہ کے گھر میں پوچھو کچھ ہے جواب آتا جی کچھ نہیں مہمونہ کے گھر میں پوچھو کچھ ہے جواب آتا جی کچھ نہیں اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا سارے گھروں سے پوچھ لیا اور کسی گھر میں کچھ نہیں ملا تو پھر آپ نے کہا اچھا میری بیٹی فاطمہ سے پوچھو اس کے گھر میں کوئی ہے روٹی کا ٹوٹا میں کھا دوں وہاں سے جواب ہے یا رسول اللہ یہاں بھی کچھ یہ اس لیے رکھا ہمارے ساتھیوں نے جبھی تک لکھی اپنی گاڑیاں کھڑی کر وہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنی گاڑیاں نہیں ہٹائیں گے تو وہ لوگ پولیس والے بلائیں گے تو برائے مہربانی ہم اپنی گاڑی کو وہاں سے ہٹا جب جاری ہے ایسا ہی جیتا ہے یا تو گاڑیوں پر فرق کریں گے اور بچوں نے کیا ہے کہ پوری سویدھا کی ایسا کوئی تو آپ کی گزارش ہے کہ جن کی گاڑی وہاں کھڑی ہے پلیز ڈرائیور پر سارا ماحول پروگرام خراب نہ ہو آپ لوگ ڈرائیور پر جا کر اپنی گاڑی کو وہاں سے ہٹا لیجیے فوری طور پہ صرف لوشن یا یہ کے لیے ہے کہ مر جانے کا لوشن یہ اس سلسلہ پلس وہ پسند جیتا یہ مطلب کہ ہم نے نہ پولیس اور جو بچا دیتا ملا ساتھی اپنے بھائی بھائی بیٹھے اگر ساتھی بچہ نظر آئے تو بچا دے تو میرے بھائی اور بہنوں آج میں فیصلہ کر کے اٹھو کہ ہماری زندگی کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے ہر اس چیز کو اڑا دیتا ہے جو اللہ اور میرے درمیان رکاوٹ بنے وہ زمین ہو وہ آسمان ہو زمین ہو تو کہہ دو لا آسمان ہو تو کہہ دو لا مشرق ہو تو کہہ دو لا مغرب ہو تو کہہ دو لا شمار ہے تو کہہ دو لا جنوب ہے تو کہہ دو لا یعنی جو کچھ اس میں ہے شمار میں جو کچھ اور جنوب میں جو کچھ مشرق میں جو کچھ مغرب میں جو کچھ اوپر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 البصير الحكم العدل سبحان الله اللطيف الخبير الحليم العبيد الغفور الشكور العريش الحصين المقيم الكريم الرقيب المجيد المجيد الباعث الشهيد البدور الحق المقيم القوي المقيم الولي قول الله الحميد المحسن المبدل المعين المحيي المميت الحي القيوم البارد المارد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الطاهر الباطن الباقي المتعال الضرب التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الطار النافع النور الهادي البديع الباقي الغالب الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق يا الله ما مطلوب فهو فرانس میں رہو پیرس میں رہو مکہ میں رہو مدینہ میں رہو ساری دھرتی اللہ کی ہے لیکن اللہ کو سامنے رکھ کے چلو اللہ صرف لا الہ الا اللہ جو میری زبان سے ٹوٹا ٹوٹا نکلتا ہے بغیر اس میں جو ایمان طاقت ہے سر کے کام سے لکھو ایک اس سے بھی بڑا کاغذ ہے اتنا سا کاغذ ہے اس سے لکھو لا الہ الا اللہ اس کو ادھر رکھ پھر اللہ ایک تمہیں تراجو دے تراجو تراجو دے اس کے ایک کروڑ کے ساتھ وہ زمین ہے اس کے جنگل اس کے دریا اس کے پہاڑ اس کے سانگر اس کا سونا اس کا چاندی اس کا لوہا اس کا بانگا اس کا پیتل انسان کے کے شیر اور چیتے اور اور ہاتھ جانور چوپائے دو پائے مچھلیاں والے والے دوڑنے والے اڑنے والے والے پاڑنے والے کھانے والے پاڑنے والے سارے سارے سارے سات زمین اپنے خدان میں سورج کو پکڑو چاند کو پکڑو تاؤ کو پکڑو سیاح کو پکڑو بلیک ہول کو پکڑو اور اٹھا کو کرنے میں پھر پہلا آسمان ڈالو دوسرا بھی تیسرا بھی چوتھا بھی پانچواں بھی چھٹا بھی ساتواں آسمان اس میں گھسڑ دو پھر ساتواں آسمان کے فرشتوں کو پکڑ کے بٹھا دو پھر جبریل لاؤ اسرائیل لاؤ اسرائیل لاؤ اسرائیل کو بٹھا دو پھر عرش کے فرشتوں کو بٹھا دو پھر اللہ کی کرسی کو کھینچ کے لاؤ وہ اس میں ڈال دو پھر اللہ کا عرش لاؤ وہ اس میں ڈال دو پھر جنت کو لاؤ دوست کو لاؤ لوہ کو لاؤ اللہ کو ایک طرف کر کے ہر ہر شہ اس پرڑے میں ڈال دو یہ پرڑا کتنا بڑا بنے گا اور اس کے بعد یہ چھوٹا سا پورتا یہ چھوٹا سا پورتا لکھا ہوا ہے اللہ اللہ یہ یوں یوں رکھ دو تو میرا نبی کہتا ہے اللہ تو یہ سب کو ہوا بنا دے گا مسلمان مشکلات لا کے شکینی یقین اللہ سے خود گدینی سن تہلی حاضر کے گرف پار سے حکر یقینی ہم ایمان فروش نہیں ہیں ہم دنیا فروش ہم دنیا بیچتے ہیں ایمان نہیں بیچتے ہم زندگی بیچتے ہیں ایمان نہیں بیچتے ہم تن بیچتے ہیں ایمان نہیں بیچتے ہم تن بیچتے ہیں من نہیں بیچتے ہم اپنے ضمیر کے سوتے نہیں جو ہو رہا ہے اس سے توبہ کرو جو ہو رہا ہے اس سے خار کرو کہ اللہ سے بڑا مہربان کوئی اللہ سے بڑا موت کرنے والا کوئی اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ایک بیٹا ہو منتوں مرادوں سے ملا ہو بیس سال کے بعد میرا ہو وہ کہے گا تم میرا میں قربان جی میرا بچہ وہ دوسرے بات آئے گا اما ہے کہ میں قربان جی میرا بچہ وہ تیسرے بات آئے گی اما تو پھر کہے گی ہاں کیا بات ہے پھر چوتھی دفعہ کہہ رہے اما تو کہے گی ہاں ہوں پھر وہ پانچ روپئے اما تو آپ میری بہت میں سر میں کھاؤ ہاں، گھروں میں دیکھتا رہتا ہوں Hai, hai, hai, hai. Tumpah ya Allah. Setiap ada kata ini kepada kali gaji melawan lain. Nih, kuan ko Namazi ini namazi. Pantal awal depan. मेरे भी आबाद अच्छा या बुरा एक दफा कहते या अल्लाह मेरा रब सत्तर दफा कहता लबैक लबैक लबैक लबैक लबैक फिर कहता या رہو تم سب کے بیٹھ جاؤ گے جواب دے نا تو صحیح تو صحیح پتا تو صحیح چاہتا کیا ہے میں تو کب سے انتظار رکھا کہ کبھی تو میرے گھر پر آئے گا ایک بدھ کا پجاری تھا بدھ کا پجاری وہ ساری زندگی بدھ کے سامنے بدھ کے سامنے اس کو پکارتا رہا پکارتا رہا پکارتا رہا ایک زبان سے غلطی سے نکل گیا یا سمت منہ ایوی نکل گیا یا سمت اشپش ہل گئے میرے رب نے کہا لبئی لبئی لبئی کی آؤ فرشتوں نے کہا یاد آ جانتا ہی نہیں بھول بھی بیٹھا ہے یا سمجھ تو میرے رب نے کہا ستر سال سے انتظار کر رہا ہے مجھے مجھے پکارے پکارے آج جب اس نے پکارا ہے بھولے سے پکارا ہے میں جواب دوں گا یہ ہمارا اللہ ہے اس سے میں دوستی نہ لگا چند سکھوں کے لیے فرانس کی نیشنلٹی کے لیے چند ہزار چند لاکھ یوروپ کے لیے اس سے دوستی نہ لگاؤں جب جبکہ اس کا درد دیکھو ماں باپ کی آپ فرمانی کرو اخبار میں آ جاتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کو اپنی جائیداد سے آف کر دیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا گھر سے نکال دیتے ہیں ماں باپ میں تو اچھے مقصد کے لیے کالج چھوڑا کہ میں آگے بننا چاہتا ہوں لیکن ہمارے دار ماحول میں جانگری ماحول میں آگے میں کمی کے برابر ہوتا تھا تو میرے باپ یہ سمجھتے تھے کہ میری دیش ہو گئی اس نے میری ناپ کٹوا دی ہے یہ مر بھی بنتا ہے میں اسے ڈاکٹر بننا چاہتا تھا میرے باپ نے تیئیس نومبر انیس سو بہتر بروز ہفتہ صبح کے نو بجے ایسے میرے دل پہ لکھا ہوا ہے تو مولوی میرے چلے گھر ساتھ یہ الفاظ گھومتے رہتے ہیں میرے کانوں میں اللہ نے ہمیں نکال دیکھا تیری آنکھوں نے بہت غلط دیکھا کر دو دیا سیاح تو نے بہت حرام بیچا ہے کاٹ دو اس کے ہاتھ تو بہت حرام راستوں پہ چلا ہے توڑ دو اس کے پاؤں تیرا بدن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے توڑ دو اس کی کمر ہے بجلی کا بل نہ تو لائن کاٹ دیتے ہیں چھبیس کروڑ درد تمہاری آنکھوں میں لگے ہوئے تیرہ کروڑ اس آنکھ میں تیرہ کروڑ چھبیس کروڑ درد ہیں اور صبح سے شام کا غلط دیکھتے ہیں تو میرے اللہ نے بند کیے دو لاکھ ٹیلی فون کاموں میں لگے ہوئے دو لاکھ ٹیلی فون اور سارا دن گانے سنتے ہیں تو میرے اللہ نے سارے کاٹے آگے کیا کہتا ہے آگے کیا کہتا ہے لو بلغت ذنوب اعمالنا الصلاه بندے ابھی تیرے گناہ تھوڑے ہیں اور اور اور اور بے بندے ابھی تھوڑے ہیں گناہ اور اور کتنے کا کا اتنے کر کے ساتوں زمینوں کو کر دے کہ سات زمین آسمان کے درمیان جو کلا ہے اس سے طے کر طے لگاتا جا لگاتا جا لگاتا جا لگاتا جا اور وہ آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگاتے یہ ہے بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا کے انسان ایک وقت میں موجود ہوں جو مر گئے وہ بھی جو ہیں وہ وہ بھی بھی جو آنے والے تو ساتھ کی تو ساتھ کو بھی اتار دو اور وہ بھی کار ہو جائیں اور وہ سارے مل کر گنا کریں رب جل کی قسم آسمان کی چھت تک نہیں جا سکتے میرا رب کہتا ہے وہ اپنے رب کی سنو تو صحیح وہ کیسا ہے تمہیں ہر چیز کی تحقیق کی جو اللہ کو ڈھونڈا کہ اللہ کیسا میرا اللہ کیسے جس نے مجھے بنایا وہ کیسا ہوگا مجھے میری ماں نے نہیں بنایا مجھے میرے باپ نے نہیں بنایا یا میں ہاں، رب سے چل چڑی بولا کہتا ہے اتنے کر کہ آسمان کی سب کو لگا دیں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تمہیں ساری معاف کر مجھے تھوڑے پرواز تھوڑے پرواز ہمارے یہاں محاورہ نو سو چوہے کافی بلی ہر کچھ نہیں تو وہ کتنے جائے شراب کہاں جائے تو کہاں جائے گی جی، ادھر نہ جائے تو کہاں جائے میں اپنے شاعر اقبال قربان جاؤں اردو عربی فارسی میں ایسا شاید کسی ماں نے نہیں جانا وہ وہ وہ اس کو بیان کرتا ہے کہنا کہیں جہاں میں اما ملی اما ملی تو کہاں ملی تیرے جرم کانا خراب ہو تیرے اب پہ بندہ نواز کدھر جائیں موسم چوئے کھا کے کدھر جائیں وہاں نہ جائیں تو اور کہاں وہی میرے گھر ہے جہاں جانا ہے اور وہی میرے گھر ہے کہ جو ہر قسم کے تاثر سے پاک ہے کے گناہوں سے ہر کے جاؤ اور ایک دفعہ ہم نے دل جلال کی قسم کہتے ہوئے اللہ معاف کر دے اللہ پوچھتا بھی نہیں دوبارہ تو نہیں کرو گے کہتے جاؤ معاف کر جاؤ معاف کر دیا جاؤ معاف کر دیا تو میرے بھائی بہنوں بہت بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے کرنے والوں کا میں ہاتھ بڑھتا ہوں اپنی دنیا میں ٹھیک کرو لا الہ الا اللہ پر اپنی بنیاد رکھو لا آسمان کمائے اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ کا مالک اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ شان کا مالک اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ دین کا مالک اللہ کو ساتھی بناؤ اللہ اندھیرے گزار پامانے اللہ کو اچاسی بناؤ کہ اللہ موسم کا مالک اللہ اساتی بناؤ کہ اللہ بادل بادل برف بھاپ بجلی بارش کا مالک اللہ اساتی بناؤ کہ اللہ پتے پتے کا مالک اللہ اساتی بناؤ کہ اللہ ہر جان کا کا مالک ہر جان مالک اللہ اساتی بناؤ کہ اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی پہاڑوں پر زمینوں پر دریاؤں پر سمندروں پر ہواؤں پر آسمانوں میں زمینوں میں پر پر آگے دیکھو آگے دیکھو اللہ سامنے ادھر دیکھو اللہ سامنے ادھر دیکھو اللہ سامنے یعنی اللہ کی قدرت اللہ کے جلوے اللہ کی شہنشاہی اللہ کی حیرت اللہ کا جناب اللہ کی تیاری او میرے بھائیو کتنی میں یہ مجال ہے کہ اپنے پر کے اوپر پرنٹ لگا سکے کبھی کتنی کوئی دیکھتے رہا کرو کبھی مور کا ناچ دیکھو کبھی انار کی پیکنگ دیکھو کبھی آم کی مٹھاس دیکھو کبھی سرواہٹ دیکھو کبھی پکار کا دیکھو کبھی کوک سنو کبھی بل بل کا سنو کبھی برس کی بارش کے قطروں کو دیکھو کبھی سے اترتا دور دیکھو کبھی بدلتے موسم دیکھو کبھی برف کا گرنا دیکھو کبھی ہواؤں کا چلنا دیکھو کبھی سورج کا چلنا دیکھو کبھی شام کا گھٹنا پڑنا دیکھو تو میرا کیا ہے ہر طرف اللہ نظر آئے گا ما مایا پا اپنے آپ سے یہ ہمارا جام مندر رہوس چھوڑو امریکہ میں جوڑو یورپ میں چھوڑو زندگی چھوڑو جو غلط زندگی ہے زندگی چھوڑو جو غلط بنیاد ہے اسے کھا دو ہٹا دو مٹا دو لا الہ الا اللہ پر اپنی بنیاد اٹھاؤ بنیاد اٹھاؤ بنیاد اٹھاؤ کفا باللہ وکیلا کفا باللہ شہیدا کفا باللہ رقیبا کفا باللہ ولیجا کفا باللہ حفیظا کفا باللہ علیما کفا برب کہانی نصیرا لیس اللہ بقاطع عولا فصرت فی فهم اللہ وهو السميع العليم أليس الله بأحكم الحاكمين أحكم الحاكمين أرحم الراحمين أكرم الأكرمين عشرة الأشرفين عالم العالمين سب سے تمہارے ساتھ ہے تو سب کچھ تمہارا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو بس بھی تمہارا نہیں ہے یہ لا اللہ ہے لا الہ الا اللہ کو یعنی اللہ کو ساتھ لینے کے لیے پیرس نہیں چھوڑنا زندگی چھوڑنی ہے وہ کون سی زندگی لینی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لینی ہے میرے نبی صرف عرب کے لیے نہیں آئے قبر صدیق کے لیے نہیں آئے میرے نبی سارے عالم کے نبی ہیں سات بر اعظم کے نبی ہیں جہاں رہو محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے پابند بن کے رہو تو تم ہی تم ہو گئے تم ہی بارات کے سلحا ہو گئے تمہیں مجلس کے لیے گئے تم ہی محفل کے صدر ہو گئے تمہاری طرف نظریں اٹھیں گی تمہارا تمہاری طرف تمہارا نظریں خواب کرے گی تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں دی جائے گی ملک چھوڑنے سے نہیں زندگی چھوڑنے سے نظام بدلو اپنے آپ کو محمد بناؤ ہم میرے میرا نبی جب عالم ہے تو پیرس میں بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے امریکہ میں بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے نارتھ پور پر بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے ساؤتھ پور پر بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے کتنے لوگ ہیں بچے بڑے لوگ ہیں ہمارا ہے ہم لوگ چھوڑ کے چلے جائیں تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں رابع بسیں بیٹھی ہیں ملک چھوڑنے سے نہیں زندگی چھوڑنے سے کام بنے گا یہ تمہارا دیش ہے اگر تمہارے پاس فرانس کا پاسپورٹ ہے تو تم فرانسیسی ہو یہاں اپنے نبی کی زندگی کی بنیاد بناؤ اپنے نبی کی زندگی کی بنیاد ڈالو میرے نبی ہر نبی ہیں تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا میرے نبی آثار عالمین کے لیے رحمت ہیں وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین اور سارے دنیا کے انسانوں کے لیے وما ارسلناك الا خافتا للناس بشیرا ونذیرا جنات کے لیے اس طرح نہ ملے کا رحمت من الجن يستمعون القرآن پوری دنیا کے آنے والی نسلوں کے لیے قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا اللہ کے محبوب نبی اللہ کے محبوب نبی اللہ کے ذات نبی کبھی ان کو کہتا یا ایو ہر مزمل اللہ علیلا کبھی کہتا یا ایو ہر مزدر ان کا اندر و رب کا فکر کر اپنے نبی کو مکمل پیٹر بنا کر مکمل شخصیت بنا کر بے باؤ بنا کر میں سورج سے تشکیل نہیں دیتا اپنے نبی کو کہ سورج میں آگ ہے میں چاند سے تشریح نہیں دیتا اپنے نبی کو کہ چاند میں ہے اور میرا نبی بے آگ ہے بے داغ داغ نہ نہ آگ ہے ہے تو میں چاند سے تشریح میں سورج سے تشریح لیکن زبان میں تشریح دی جاتی ہے چاند سے وہ صحابہ نے دی یہ سلاح الگ آپ اس طرح چمک رہے تھے جیسے رات کا چاند چمکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اور کچھ شہنی پر کے سامرا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد کے سین میں بیٹھے تھے آپ نے چادر اوڑی ہوئی تھی کرتے کی چادر اور چادر تھی ایک ایک سرخ ایکلا ایک بھاگا سرخ ایک بھاگا چادر تھی جو آپ نے اوڑی ہوئی تھی اور اس رات چودوی کا چاند آسمان پر تھا تو جاگر پر سمران کرتے ہیں کہ ہم سارے ہلکا بنا کے بیٹھے تھے میری کبھی نظر چاند پہ پڑتی کبھی آپ پہ پڑتی کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا نور چاند کے نور سے زیادہ نظر آتا مجھے آپ کا حسن چاند کے حسن سے زیادہ نظر آتا تو چاند سے تشکیل دینا کہ ہمارے پاس اور کوئی شہر کیا کہتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی مثال آپ کے ایسا پہلے کوئی پیدا ہوا نہ بعد میں کوئی پیدا ہوگا نہ ان پہلے کوئی آیا نہ کوئی بعد میں آئے گا حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا اپنے نبی کا سارا حسن چھپا دیا اگر ہمارے نبی کا سارا حسن دکھاتا تو آپ کے ختم ہو جاتی برداشت نہ کرتی صرف حسن پر پردہ آیا اپنی سرکاری کا یوسف علیہ السلام کے چہرے سے پردہ اٹھایا اور ان کا حسن اتنا تھا کہ نظریں برداشت کرتی تھی میرے نبی کا حسن کھل جاتا تو نظریں برداشت نہ کر سکتی حبیب ہے حبیب ہے اس لیے ہاں ایک دفعہ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتاؤ ایک دفعہ نقل ہوا آپ کو نبوت کب ملی آپ فرماتے چالیس سال کی عمر ہے لیکن میں نبی نے کیا فرمایا ابو ہو رہا تم تو نبی آدم نہ مٹی کٹھی نہیں ہوئی تو میں نبی بن گیا کب بنے بولنا جانتا ہے لیکن میں چند حدیثیں پیش کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ میرے نبی کا وجود کیسے میرے رب نے چنا پسند کیا میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے دس نام رکھے ہیں جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کو ایک نام سے پکارنے کی بجائے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے اگر یہ دیکھنا ہو تو ماؤں کو دیکھو جو اپنے بچے کو پکار رہی ہوتی ہے نام تو اس کا رکھا ہوا ہے اسلم نام اس کا رکھا ہوا ہے اکرم لیکن صرف اکرم اسلم کہنے سے محبت کا پیچھے جو بہاؤ ہے وہ نکل نہیں رہا خاصہ تنگ ہے خاصہ تنگ ہے پانی زیادہ ہے تو وہ کہتی ہے جوڑ لو تو ہائی وے کی گردی ہائیوے میری جلیبی میرا میرا وہ صرف زینب کو نہیں کہتی زینب زینب زینب اسلم اسلم اسلم کیوں نہیں کہتی کہ پیچھے فلو جاتا ہے آگے دروازہ توڑا ہے تو دروازے زیادہ بنا کے چلی جاتی ہے پھر اللہ نے یہی کیا ہے کہ صرف محمد نام دینے میں محبت کا اظہار نہیں ہو رہا تو میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ میرے دس نام رکھے میں محمد میں احمد میں معافی میں عاشق میں عاطف میں فاطف میں فاطم میں ابو القاسم میں فاحا میں یاسین اچھا قرآن میں جاؤ متدخل مصمم شاهد مبشر نذير داعي الى الله سراج منير رحمة للعالمين خافه للناس بشيرا ونذيرا خافه للناس بشيرا ونذيرا رحمة للعالمين عزيز حريص رؤوف رحيم جسر القران میں بے يا گیارہ سو ستہتر نام میرے نبی کے موجود گیارہ سو ستہتر کی ہے اور اللہ کا کراپل پاگل ہو کر اس سے محبت کرتا ہوں تو ممبتی ہو کر اس سے محبت کرتا ہے کوئی کاروبار بڑا کمرہ محبت کے دعوے کے لیے دلیل چاہیے محبت کی دلیل غلامی ہے بلانی ہے عمل ہے یہ کیسی محبت ہے کہ زندگی کا ایک عمل اس کے مطابق نہیں وہ کہتا کا سننا ہے ہاں اب میں نے کیا بتایا کہ آپ نے نام بتایا تھا یاسین کیا کہا تھا بھائی ذہن میں رکھنا پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کرنے سے ایک ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین آسمان کو پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں تو پچیس تیس ارب سال ہوئے ہیں پچیس تیس ارب سال سے ایک ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی کب تلاوت فرمائی جب نہ زمین نہ آسمان نہ جبریل نہ مکائل نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ عرش کے فرشتے نہ پانی نہ آگ نہ مٹی نہ ہوا نہ چاند نہ سورج نہ تار نہ سیارے نہ دن نہ رات نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ ہوا نہ فضا نہ خلا نہ آبی نہ ناری نہ نوری نہ باقی نہ خلائی نہ فضائی کچھ بھی نہیں بس اللہ ہے اللہ اول اول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قصة التدار لوسع الكرامي تفعلي تفاطمية بدعية فاطمية بشرية فاطمية بشرية لم يلد لم يلد فاطمي لم يولد بیٹا نہیں مت صاحبة صاحب بلا بارا وہ کہتا نہ میری ہے نہ کوئی میرا بیٹا ہے لم يكن له شريك في الملك میرا کوئی شریک نہیں ولم يكن له بريد فی الملک میرا کوئی مددگار نہیں احد صمد قادر مقتدر الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العزيز العظيم وهي وهي وهي اور کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور زمین آسمان کو بنے ہوئے سائنسدان کے بعد پچیس سے تیس ارب سال اس سے ہزار سال پہلے میرے رب نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی میرے نبی کا ایک نام کیا ہے ذہن ہے ہاں اب سنو میرے اللہ نے اس سب کچھ سے پہلے کہا حکیم سلیم مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول آپ کا رب بتاتا ہے کہ آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ سامنے نہ ہوتے اگر آپ سامنے نہ ہوتے اس مثال دیتا اگر آپ سامنے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے وہ جو آئے گا وہ میرا رسول ہے وہ جو آئے گا وہ میرا رسول ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ان کا حبیب جو آپ میرے سامنے کھڑے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہے آپ ہی اکیلے سیدھے راستے پر ہیں یا پھر جو آپ کی راہ پر چلے گا وہ سیدھے راستے پر ہے یہ دوسرا پیغام دے رہا ہوں کہ یہاں محمدی من کی زندگی گزارو اپنی پہچان کرواؤ اپنی شناخت کرواؤ اللہ اللہ پاسپورٹ ہے محمد رسول اللہ ویزا ہے ویزے جو بغیر سفروں سے طے جب ماں ایئرپورٹ پر پہنچے تو پاسپورٹ دو دو میرے بندر میں تو اس کو میرا ویزا نہیں مل رہا شنجن ویزا کدھر رہتا ہے ویزا دکھاؤ ویزا دکھاؤ جہاں تھا وہ اس تک پہنچ نہیں سکا تو نکال کے دیکھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں اچھا، چھوٹی جی، فرانس کے بڑا واسطے ویزا لے کے گیا تو جنت میں اہم ہی بڑھ جاؤ گے غلط کاغذات بنوا کے جھوٹا گرنا نہ تو آگے چلو گے جنت میں بھی بڑھ جاؤ دو ہمیں ایک پاکستان بڑا مشہور ہے جاؤ باڑے ہزار میں لے لو کون بھی لے لو ڈورو بھی لے لو کراؤن بھی لے لو کرن بھی لے لو کنار بھی لے لو پورا باڑا اللہ لے اللہ نے پتا نہیں دماغ کی طرف چلے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا وہاں رسول اللہ ویزا ویزے کے بغیر اینٹری نہیں ہو سکتی رسول اللہ ویزا ویزے کے بغیر اینٹری نہیں ہو سکتی فرانس میں رہو برمنگم میں رہو نیو یارک میں رہو مدینہ میں رہو مکہ میں رہو محمد ویزا لگواؤ محمد لگواؤ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے محمد الرسول اللہ درخت کی طرح ہے لا الہ الا اللہ بیچ کی طرح ہے محمد الرسول اللہ ہر بچیوں کی طرح ہے لا الہ الا اللہ کٹری کی طرح ہے محمد الرسول اللہ شاپوں کی طرح ہے اللہ دل میں لگتا ہے محمد رسول اللہ باہر نکل کے خط بن کے خلطہ بولتا ہے لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا محمد رسول اللہ چھپانا پڑے گا لا الہ الا اللہ اندر میں آتا ہے محمد رسول اللہ کوشش دن کی طرح باہر نکل کے آتا ہے یہ اپنی پہچان قائم کرو کرو کرو یا اس سے کوئی حسین سکھا دو تو پھر اس کے طریقے پر چلو اگر اس سے کوئی اور حسین نہیں اس سے کوئی اور بلند نہیں اس سے کوئی اور اونچا نہیں کبھی میرا اللہ اس کے شہر کی قسم کھاتا ہے بہادر امین کبھی میرا اللہ ان کے چہرے کی قسم کھاتا ہے وہ دعا تیرے روشن چہرے کی قسم کبھی ان کی ظلموں کی قسم کھاتا ہے بندے کی سجا ظلموں کی قسم امام راضی نے یہ ترجمہ کیا ہے اس لیے میں نے یہ ترجمہ کرنا باقی اور بھی ہیں پر میرے دل کو یہ لگتا ہے میں یہی کرتا ہوں کبھی آپ کے وکیل صفائی ہو کے کس میں کھاتا ہے پر دل سے کی نہ ہوا ماں بل اللہ بما بما ہوا بما جن تو من ہوا ان ہوا الا رحم یوحا علمہ شدید القوا وہ گرما ہر کبھی آپ کے مقام کو بتاتا ہے کبھی آپ کے رات کے تڑپنے کو بتاتا ہے تو میں کبھی آپ کے دل کو بتاتا ہے ان طرح کبھی ناراغ کبھی کبھی آپ کی ذمہ داری کو بتاتا ہے سنجو ان سے کبھی آپ کے کون ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کے چہرے کو ذکر کرتا ہے پبل کے وجہ کا مسجد الحرام کبھی آپ کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے کبھی آپ کے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے دادا کا مولا کبھی آپ کی گردن کا ذکر کرتا ہے کبھی آپ کے سینے کا ذکر کرتا ہے شراب کا کبھی آپ کی کمر کا ذکر کرتا ہے کبھی آپ کے دل کا ذکر کرتا ہے اناپن کا سارے وجود کو قرآن میں پھیلا کر پھر اس کو جوڑ کر محمد بنایا پھر اس کی قسم اٹھائی میری جان کی قسم جس جان کی اللہ قسم کھائے ارے وہ کیسا ہوگا ارے وہ کیسا ہوگا ارے اس کی نقل اتارو منك لم در قط عيني من قربان حسان بن ثابت حسن جو نے اللہ کے نبی کے نبے کہہ دی ہے تو ساری دنیا کے کامل کر تو کہتے رہے حسان کو نہیں پکڑ سکتے اور ہے ہے بھی بھی یہی کہ ایک آدمی دیکھ کے کہہ رہا ہے ایک آدمی دل دیکھ کے کہہ رہا ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے حسان تو چہرہ نبوت کو تو دیکھ کے کہہ رہا ہے من قلم درخت کرائیں گی آپ جیسا حسن بلا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا باہر بابا اب لہر کچھ صاف ستھرے سبق کا چہرہ واسعی شبیر کشادہ پیشانی اسجل حوالے گول گلے اظہر اللہ گلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ عظیم رحمہ بڑا سر شدید و سوال شاہ سیاہ کالے بال تحت اللحية ظهر القاري في لهجته كفافة ظهر القاري في عنقه سبعة كأن لم يسراه دار في عينيه دار آنکھوں میں ایک کشش بھی ایک اشکار ہی وقت آپ کی پل کے اور لمبی کی کی سو سہر آپ کی آواز میں جب آپ کو نہ جادو جادو کر کر دیتا دیتا ہے ہے آپ کی آواز میں کشش آپ کی آواز میں آپ کی آواز میں جٹھا آپ کی آواز میں بٹھا آپ پوری دنیا کا شہر بنا دو تو میرے نبی کا بول اس سے زیادہ میٹھا تھا وحسن من کلم ترفت عینی اور کیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا لم تعب رفجنا لم تسری به سبنا حسن الخلق نہ بوٹے تھے کہ بے روح ہو جائیں نہ بوٹے تھے کہ بلصورت ہو جائیں نہ پتلے تھے کہ بے روح ہو جائیں پیٹ آگے نہیں نکلوا تھا سوا البن و سر سینہ اور پیٹ راہ سینا گلابی گال نہ پچھلے نہ ابھرے ارے آئی کم کم کھڑیوں جیسے ہوں گڑ کھلے منہ کے ساتھ رات تنایا ایسے جان کھلنے میں کے جب آپ یوں ہنسے تھے تو آپ کے چاروں سے دور نکل کے دیواروں پہ پڑتا نظر آتا بنایا بنایا ابھی اب سب چوڑی چھا سائر الاطراف طویل سنگین لمبے بازو سائر الاطراف لمبی انگلیاں راہ پر راہ کشاتا ہتھیلی شسن کپین و قدمین ادھر و ادھر اور یہاں ہتھیلی پر پاؤں کے اوپر گھر و گوش وغیرہ نظر میں تھی کمسان الاطراف سین پاؤں کے تلوے گہرے چلنے میں آسانی ہو چلنے میں آسانی ہو وہ انور جب آپ کرتا اتارتے تھے تو جسم سے دور ہی دور نکلتا نظر آتا پرانی ہم آئیں کرتے جاتا رہا کپڑا سی لے کپڑا سوئی ہاتھ سے گر گئی اب کمرے میں چھوٹے چھوٹے کمرے نہ رکھنا تو کمرے میں تھوڑا تھوڑا اندھیرا تو ڈھونڈ رہی ہے نظر نہیں آ رہی ڈھونڈ نہیں نظر نہیں اتنے میں میرے حبیب داخل ہوئے آپ کے چہرے کے دور شعا جو پڑی نا سوئی پر تو سوئی ایسے ایسے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں اور اس کا زمین قلم کری دن مثال ہو اور کسی ماں نے جنا نہیں جمال کسے کہتے ہیں خاندانی شرابت حسن کسے کہتے ہیں ساری شکل و صورت کو تو کہا آپ کے حسن آپ جیسا حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا سب سے عالمی نصب سب سے عالمی خاندان اللہ نے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی اولاد کو دیکھا اربوں کو نکالا اربوں کی اولاد کو دیکھا موسر کی اولاد کو نکالا موسر کی اولاد کو دیکھا قریش کی اولاد کو نکالا قریب کی اولاد کو دیکھا ہاشم کی اولاد کو نکالا ہاشم کی اولاد کو دیکھا اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا انخیر قبل بنا سا اس سے بڑے خاندان والا پڑی اس سے بڑے نسل والا پڑی نبی نے فرمایا ہر نسل ختم ہو جائے گا قیامت کے دن میرا نسل قیامت کے دن بھی قائم رہے گا ہاں، کیسا گھر اللہ نے دیا اچھا حسن حسین کون ہیں آپ کا جنت کے نوجوانوں کے ساتھ فاطمہ کون ہے جنت کی عورتوں کے ساتھ علی کون ہے علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو آپ کیسے جمال والا خاندان والا کسی ماں نے جانا نہیں کیسا خاندان کہ آپ کی تو خیر جن کی پیڑھی اور نسب حضرت آل علیہ السلام کا کون ہو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہرش بن عبد المنام بن حسین بن کلاب بن مرغ بن کا بن لبئی بن برد بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن فطر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن حموان بن حبيب بن عوام بن ناشر بن حساب بن قنداس بن يدلاق بن طارق بن جاحم بن ناعش بن ماهي بن عاصم بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن يثري بن يحسن بن يرهن بن إرعوى بن عيد بن سيشان بن عيسى بن أقلاق بن نيهان بن مقصر بن ناحي بن زارع بن سمي بن مزي بن عور بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناهور بن سلوج بن فاروق بن فاحش بن عابد بن أرطشاء بن سام بن نوح بن دامك بن مدوشالة بن إدريس بن جلد بن بلهلئيل بن حنان بن آنوس بن شيش وبن آدم عليه الصلاه والسلام وأجمل من تمتلك النساء اشمل امین تیرے دل میں سارو او میرے میرے بھائیو سارے فلسفے ختم ہو گئے ہیں پچھلے پندرہ بیس سال سے ایک ہی بیان کر رہا ہوں ارے اللہ کو اپنا بنا لو ارے اللہ کے حبیب کی غلامی میں آ جاؤ وہ بچہ جو جس کا بھی ہوا تھا حسن بنانی ابھی تک وہ ملے نہیں ویسے تو ماشاء اللہ دس سال کی عمر کا ہے تو یہ ہے چار مہینے لگانے تو چار مہینے لگانے ہیں تو مل ہاں دس سال تو بچہ کیسے کو بھیج سکتا ہے آواز چار مہینے سے میں نے لے لیبر کم ہو رہا ہے بڑی برکت مارا ہے کہ چار مہینے ہو گئے لگائی لگا چارا دھیان بیان سنتا ہے شوق سے محبت میں ماں ایسی پریشان ہو گئی تمہارا نبی اس سے بھی زیادہ اپنی عمر سے کیا کرتا ہے مت کیا پیار کریں جو اللہ کے نبی کو اپنے امت سے پیار میرے بھائیو ایک بات کہہ رہا ہوں اللہ کو پالو پانے کا راستہ کیا ہے محمدی بن جاؤ محمدی بن جاؤ کہ محمد سے وفا ہونے تو ہم دے رہے ہیں کہ جہاں جیت ہے کہ اللہ ہو قلم دے رہے ہیں محمد مصطفیٰ کی مبارک زندگی صرف انسانوں کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے پتھر پتھر آپ پتھر کے پاس سے گزرے پتھر نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ عمر کی دل کی تصا پتھر کو پتا ہے یہ آنے والے نبی ہیں آپ درخت کے پاس سے گزرے درخت نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ جاندار ایک ہمارے ملک میں جانور ہوتا ہے کو کہتے ہیں یہ جو ہوتی ہے چھٹکڑی اس سے کوئی بیس گنا بڑا دس بیس گنا بدسورت سا وہ عرب اسلام سے پہلے شکار کرتے تھے کھاتے تھے ابھی ہمارے یہاں جو کھانا بدوش غیر مسلم میں ان کی وہ مضبوط غذا ہے اس کا شکار کرتے ہیں ایک عرب وہ گو کا شکار کر کے اون کے ساتھ باندھ کے جا رہا تھا اس آپ کی محفل سے گزرا اس نے کہا یہ کون ہے تو کہنے کا یہ وہ ہے جو کہتا میں نبی ہوں تو اس نے اپنی سواری کو واپس لیا کہنے کا تو ہے جو کہتا میں نبی ہوں ہم تو آپ نے اپنی نہیں سے اترا اس نے گوہ کو رسی سے کھولا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہنے لگا لا حتى يؤمن هذا القب جب تک یہ کوہ تجھے نبی نہ کہے میں تجھے نبی نہیں مانتا اور ایسے چوڑا ہو کے کھڑا ہو گیا کہ مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا جانور کہاں سے بولتا جانور تو زندہ بھی نہیں بولتا درج کرو تو آپ نے آپ اس کو رائے اور آپ نے ایک نظر کو پھر ڈالی آپ نے کہا یا آپ جس کی آواز مردوں کو زندہ کرتے تو تمہیں نئی زندگی دے رہی کبھی سوچوں کو صحیح جس کی آواز پر مردہ جب بیٹھ کے اٹھے تو اس کی آواز پہ زندہ امت کے دعا کر کے اس نے کہا ہے آپ نے کہا یاد آپ تو وہ نے ایسے سب اٹھا لیا آپ نے کھولی میں حاضر وسا نہیں میرے بہت نبی نے پکارا جب اگلی سننا سترہ سو گیارہ سو ستہتر ناموں میں ایسا خوبصورت نام کہ محمد جو اللہ نے دیا اس کے علاوہ جو اللہ نے دس نام کیے اس کے علاوہ ایسا خوبصورت نام کسی نے نہیں دیا میرے نبی کو اس کو دیا یہ نام اس کے ساتھ میں موجود ہے کیا کہا لگ گئی میں دل کو بھی خوبصورت بنا دے بڑا تازہ دن ہے بڑا اوکھا دن ہے یا رسول اللہ آپ کی برکت سے وہ دل میں خوبصورت ہو جائے ہوا سورج بڑی میں سناٹا کھا گیا اور وہ عربی بول رہے عربی آپ نے فرمایا من کا تیرا رب کون ہے میں کون ہوں اس نے انت رسول رب آپ رب العالمین کے رسول ہیں میں اس کو پر اسے بھی پتا تھا کہ آگے بہت سے چھوٹے نبی آنے والے ہیں جو کہیں گے ہم نبی ہیں اس نے اگلا نولہ مکمل کیا ہم نبی جی اور آپ آخری نبی ہیں آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہے آگے فتوا دیا جو آپ کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب جو آپ کو چھوڑے گا وہ ناکام اور برباد جتنا وہ جانتی تھی تم اتنا بھی جان دو تو کامیابی مل جائے گی دوسری بات میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ میرے بھائیوں بہنوں اپنی ساری ترتیبیں توڑ دو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا سہرا ہے نہیں سہرا ہے نہیں ہار ہے ہتڑی گجرا ہے بیڑی پازیب ہے پائل ہے ماتھے کا چور ہے جسم کی زینت ہے زندگی کا سرمایہ ہے کہ جب میں اللہ کی بات آپ میں جاؤں تو وہ مجھے دیکھ کے تو کہے میرے حبیب کا غلام آ گیا یہاں رہتے ہوئے آپ ایک مسلمان جاتا تھا اور پورے ملک کو راستہ دکھا دیتا تھا لاکھوں مسلمان موجود ہیں اور ان کی اپنی نسلیں اسلام چھوڑ چھوڑ کے پتہ نہیں کرنے جا تھے سارا یورپ امریکہ جنوبی امریکہ میں ان آنکھوں نے دیکھا بھی ہے اور آنسو بھی باہر ہیں کہ مسلمان ماؤں کا دودھ پینے والے کیا سے کیا کر گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے جہاں ہجرت ہوئی صرف مال بنانے کے لیے پہلے بھی ہجرت ہوتی تھی سلمان پہلے بھی جاتے تھے لیکن وہ اپنے مال کی کمائی کے ساتھ اسلام کے گاڑی ہوتے چلتے چلتے محمد ہی ہوتے تھے تو لوگ کھینچتے تھے جیسے لوہا لوہنا تیس ہے کھینچتے تھے اور کے ملک اسلام میں داخل ہو گئے ان لوگوں نے آپ کا احسان کیا ہے یہاں کی حکومتیں آپ کے لیے کتنی ہمدرد ہیں ہماری حکومتوں سے ہم پر ظلم کرتی ہے اور تم پر یہاں تم یہاں کے لوگ نہیں ہو تمہیں یہاں کا پاسپورٹ ملا ہے لیکن انہوں نے تمہیں ہر حق دیا ہے ہر سہولت کی ہے کہ گوڑے کو جو سہولت حاصل ہے وہ آپ کو حاصل ہے انہوں یعنی نے کتنا اچھا آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے تو آپ کے ساتھ محمد اخلاق برتو صحیح مسلمان بن کے چلو گاؤں میں ہو تھوڑا نہ دو تجارت میں ہو تجارت میں ہو تھوڑا نہ دو کاغذات بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں سے شادی نہ کرو ان کی عزتوں سے ایسے نہ کہو کہ کاغذات بنائے اور بھاگ کاغذات بنائے اور بھاگ اسلام کو بدنام نہ کرو اپنے نبی کو بدنام نہ کرو نے واقع لکھا ہے انگریز کا زمانہ تھا دلی میں ایک جیل کرتا تھا چیلے کافی سارے رکھے ہوئے تھے ایک شام کو چیلا دو روپے لے کر آیا تو کو ڈانٹا کہ دو روپئے ڈال جی آج بہت بڑا مال آپ نے آیا تھا ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی وہ تھوڑا پیسہ تھا لیکن چند قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن عیسر نے میرے نبی کو گرا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے کو شرمندگی ہوگی میں نے واپس جا کے اس کو واپس کر دیا اور یہ دو روپیہ آج کی کمائی ہے تو اس کو دس روپیہ اپنی طرف سے انعام دیا کہ یہ میری طرف سے تجھے آج کا انعام ہے آج سے ستر سال پہلے کا جو بھی اتنا غیر پیار تھا کہ جتنا آج کا نہیں کر بن کے رہو دھوکے سے میرے نبی نے فرمایا میرا کام ہر گناہ کر سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا دھوکہ نہیں دے سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا دھوکہ نہیں دے سکتا دھوکے سے یہاں مت رہو یہاں کی لڑکیوں سے اس کی شادی مت کرو کہ ہم آپ بات فرمائیں گے اور جسم جائیں گے جو ظلم عظیم ہوگا موت کے پیچھے ہے قبر کے پیچھے ہے بہت شراب کی ہے اور جنگل کی ہے جنگل بھی ہے نبی کا سامنا بھی ہے ایسا معاملہ کرو عیسیٰ السلام دے رہے رہے ہوں تو تم شرم سے زمین میں کے کے چلے جا ہو کہ آپ کا ساتھ اس نے کیا کیا چند ٹرموں کی خاطر چند پیسوں کی خاطر چند کاغذات کی خاطر اللہ کا ہونا مت بولو کہ اللہ اللہ خزان سارے آسمان کے کے خزانے پاس یہ کام نہیں ہے کہ تمام چھوڑ کے ہندوستان واپس چلو فران چھوڑ کے پاکستان واپس چلو فران چھوڑ کے بنگلہ دیش واپس چلو فران چھوڑ کے الجزائر میں واپس چلو نہیں نہیں نہیں اس کا مطلب ہے میرا نبی صرف فرح صغیر کا ہے یا میرا نبی صرف مشرق کا غصہ کا ہے میرا نبی سارے عالم کے سارے زمانے کے سارے انسانوں کے سارے پنڈاؤں کے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک میرے نبی کی نبوت قائم ہے لہذا میں ہر جگہ محمد بن کے چل سکتا ہوں سیکھو سیکھو میں تو آسان ہے تدریب اس کو سیکھنے کی محنت کرتی ایک آپ نے مسجد کا دین سکھایا پانچ وقت کی نماز عبادت سکھائی رمضان کا روزہ مال کی عبادت سکھائی سال کے بعد سفار حج کی عبادت سکھائی باپ صحت مند کے اوپر حج لیکن یہ مختصر سا پروگرام ہے چھوٹا سا پروگرام ہے ایک دفعہ زندگی میں حج سال میں ایک دفعہ وہ بھی مالداروں پر رمضان کے روزے ایک مہینہ بیمار کی چھٹی معافی ایک نماز ہے جو پانچ وقت فرض ہے لیکن وہ بھی صرف پانچ وقت صرف دو ڈھائی گھنٹے کا کام ہے نماز ایمان کے بعد سب سے بڑا فریدہ ہے میرے رب نے پچاس نمازیں عطا فرمائی دینی پانچ کی فرمائی پچاس اور قربان جو آپ کے نبی پر انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ اتنی نمازیں کون پڑے گا ٹھیک ہے میرے پچاس لے جاتا ہوں جب اللہ پاک نے دیکھا کہ میرا نبی اتنا تقسیم ہو رہا ہے کہ سوال ہی نہیں کیا کہ کچھ کم کر دے تو نے پڑھا نہیں اس لیے میں ثابت سے نہیں کہتا ہوں پھر دل میں آتا ہے کہ موسا علیہ السلام خود نہیں پڑھ اللہ نے کھڑا کیا کہ میرا حبیب تو چپ کر کے جا رہا ہے تو اسے میرے پاس واپس بھیجنا تھوڑی کرو کیا پڑھنے پہ جا آگے موسا علیہ السلام پڑے چھٹے آسمان پر یا رسول اللہ اللہ کے جو ملاقات ہوئی کیا ہوا ماشاء اللہ پچاس سماجیں ملی کہ یا رسول اللہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں کوئی نہیں پڑے گا واپس جاؤ تھوڑیاں کراؤ تو میرا اللہ تو پہلے پانچ لیتا جب میرے نبی آئے تھے تو ایک کم پینتالیس کٹ کر کے پانچ لیتا میرے بھائی اور بہنوں تمہیں نماز کی طاقت سمجھانی تھی اچھا میرے نبی پانچ کم کر دیتا ہوں پانچ دن پانچ ہیں پانچ کم کر دیتا واپس اور پھر پینتالیس سے واپس گئے تو پھر اشارہ ہوا ہم کھڑے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ کیا ہوا پینتالیس مہربانی کوئی نہیں پڑے گا واپس جائیں گے اب پھر واپس گئے چھٹے آسمان سے سدر ترون کہا چھٹے سے ساتواں ساتواں سے سدر ترون کہا گھر سے پل میں جا رہے تھے لیکن فاصلے تو دیکھو تو پھر یاد اللہ تھوڑی کمی ہو جائے اچھا میرے حبیب پانچ اور کٹا دے پھر واپس ہوئے چالیس لے کے جا رہے ہیں یا رسول اللہ کتنی چالیس کا بہت زیادہ ہے واپس سے پھر واپس کتنی پینتیس نہیں بہت زیادہ ہے پھر واپس کتنی تیس یعنی بہت زیادہ ہیں واپس جائیں پھر کتنی پچیس کا یا رسول اللہ بہت زیادہ واپس پھر گئے کتنی بیس کا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں پھر واپس کتنی پندرہ او بہت زیادہ ہیں واپس جائیں پھر گئے یا رسول اللہ کتنی دس بہت زیادہ بہت زیادہ ہیں پھر واپس آئے کتنی پانچ پانچ واپس جائیں یاد نہیں رہی ہمارے نبی نے فرمایا موسا شرم آئے ہر دفعہ پانچ کم ہو رہی ہیں پانچ کم ہو رہی ہیں پانچ کم ہو رہی ہیں اور اب گیا تو یہ پانچ دوسرے ہی تو میری عمر تو محروم ہو گئی تو اللہ کی حاضری کب ہو اللہ کا دیدار کب ہو مسجد میں نماز پڑھنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ہے جیسے میرا دیدار آتا ہے اور ایسا جیسے میرے قدموں میں سب پٹا وہ چیز ہے تو کربلا میں حسین نے کہا نماز نہیں چھوڑوں بچہ سب کو چلا جائے زور کی نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہر سے فرمایا شمر سے کہو کچھ رک جائے ہمیں نماز پڑھنے لے شمر نے کہا نہیں رکیں گے تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز چھوڑو تو ان کا آدھے پڑھو آدھے نماز پڑھو باقی آدھے لڑو دوسرے آدھے نماز پڑھو نماز نہیں چھوڑی اور یہ پیغام پہنچایا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا زندہ سے زیادہ قیمتی ہے مسلمان ہر دولت کا ایک سجدہ اور ان فضاؤں میں نماز کی طاقت ہماری نماز سے ہزاروں گنا زیادہ قیمتی ہوگی آخرت میں تم دیکھ لینا کہ حفرت کی فضاؤں میں اللہ اکبر کہنا اس کی طاقت کو اللہ کے سوا کر نہیں جانتا اگر یہ پانچ پیچھے اب میں نہیں جاتا مجھے شرم آ رہی ہے یا رسول اللہ آپ کی مرضی میری امت پہ دو نمازیں فرض ہوئی تھی انہوں نے کوئی نہیں پڑھی تھی ایک فجر کی دو رکھا ایک اثر کی دو رکھا اور اس میں بھی جماعت کوئی نہیں گھر میں پڑھ لو اپنی عبادت میں پڑھ لو اور انہوں نے نہیں پڑھی پانچ کا وقت نصیب ہوگا پڑھے گا جب آپ آگے چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے میرے حبیب میں اسی بات پہ قائم ہوں تیری امت پڑھے گی پانچ میں لکھوں گا پچاس میں نہیں اپنی بات سے رہتا میں پانچ میں پچاس لکھوں گا تو پورے فرانس میں کوئی مرد اور بے نمازی کوئی نوجوان بے نمازی جاب میں ہو دفتر میں ہو اپنی دکان پر ہو سفر میں ہو بہت زیادہ ٹائپ پوزیشن ہے صرف فرض پڑ جائے صرف فرض پڑ جائے سننا میں ایسی ٹائٹ پوزیشن میں آگے پیچھے ہو ہوگی نہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن فرضوں کی معافی نہیں ہے فرض نہ چھوڑو نہ چھوڑو نام چھوڑو اللہ کے واسطے یہ ہماری دنیا ہے ہل گئی تو سب کچھ ہل ہلے گا آخری نئی فرمائی نے اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا ایک غریبوں سے اچھا سلوک کرنی دوسرا حصہ میرے نبی کی زندگی کا کیا ہے یہ تو مختصر ہے دو ڈھائی گھنٹے نماز مہینہ ایک انتیس انتیس تیس سے روزہ ہر ایمانداروں کے لیے باقی چوبیس گھنٹے کی زندگی کیا ہے وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں وہ میرے نبی کی معاشرت ہے وہ میرے نبی کا گھر میں کیا تھا باہر کیا تھا مسجد میں کیا تھا بیوی کے ساتھ کیا تھا بچوں کے ساتھ کیا تھا بھائیوں کے ساتھ کیا تھا پڑوسی کے ساتھ کیا تھا دوستوں کے ساتھ کیا تھا ایک پوری زندگی جو میرے نبی لے کر آئے ہیں وہ زندگی اگر ہم نے ہم نے آپ نے زندہ کر دی تو آپ ایک ایسا معاشرہ دیکھو گے کہ اس کی طرف کھنچ کے دنیا آئے گی وہ کیا ہے وہ ہے حسن اخلاق وہ کیا ہے وہ ہے حسن اخلاق وہ کیا ہے وہ ہے حسن اخلاق اللہ تعالیٰ نے نبی نے فرمایا تم اپنے اخلاق اچھے کر لو میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں الفردوس میں گھر لے کر دوں گا اور میرے نبی نے فرمایا اگر حسن اخلاق کی کوئی صورت ہوتی تو اس سے حسین کوئی مخلوق نہ ہوتی اور اگر برے اخلاق کی کوئی صورت ہوتی تو اس سے بدصورت اور کوئی شکل نہ ہوتی تو اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے اخلاق محمدی بناؤ اور میرے نبی کے اخلاق کیا ہیں کہ قاتل کو معاف کر رہے ہیں آپ سر بدو آتا ہے تلوار نکال لیتا ہے اور تلوار کا کہ لوگ آپ کے یہاں پسی میں مارتا ہے باپو کے بیٹھ گئے تو تلوار لے کے کھڑا ہے کون بچائے گا باپ اس کو وہاں پڑے تو اللہ تو صحاب کا پر تلوار ٹوٹ گئی رات نے تلوار اٹھا لی تب تجھے کون بچائے گا کہنے کا مجھے تو پوری بچائے اس کو تو اللہ کا پتہ ہے باپ نے کہا مسلمان ہو کیا نہیں ہوتا مسلمان نہیں ہوا تو مسلمان ہو تو کیا نہیں یہ میرے جب بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا سے بات کرتی بات بات سے تلا اتنی کثرت سے تلاقیں ہو گئی کہ نبوت والی زندگی ڈھول گئے ہیں کیا آپ کے اندر معاف کرنے کا مدینہ مکہ سے اور جنگ خندق کے بعد اتنی خوفناک جنگ ہوئی ہے اور ایک عورت آئی ہے مکہ سے سارا اس کا نام ہے گانے والی گانے والی تو وہ آئی تو آپ نے کہا تو مسلمان ہمیں آئی ہے نہیں میں مسلمان نہیں ہوتی کب وہ کس سے آئی ہے کب بھوک نے ستایا ہے آپ کو مانگنے آئی آپ نے کہا تو گانے والی تھی تیری تو مانگ تھی بکے میں مکے کے نوجوانوں نے نے کچھ نہیں کیا اس نے کہا جنگ بدل کے بعد میرا گانا کوئی سنتا ہی نہیں ایک گانے گانے گانے والی والی والی کو کو کو میری نبی نے فرمایا اے میرے اہل اس کی مدد کرو اپنے خاندان سے طرف مدد کرو اور اس کو مالدار بنا کے واپس بھیجا یہ میرے نبی کے مکہ پتا ہوا ہے اور بیس سال قتل کے منصوبے بنانے والے جن میں ابو سفیان سب سے آگے آگے ہے میرے نبی نے اعلان فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا اس کی جان بخشی ہو جائے گی اور جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا جان بخشی ہو جائے گی اب گھر میں آئے بیت اللہ کے دروازے پر یوں کھڑے ہوئے چوکوں کو پکڑا تو میں اب کیا کروں گا انہوں نے کہا کریم حکومت کریم کے حسین کریم اب مہربان ہے مہربانی کریں گے تو بیس سال قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا نبوت والے اخلاق اپناؤ اپنے گھروں کو اپنی نسلوں کو نبوت والی زندگی سکھاؤ اس وقت سب سے بڑی ضرورت آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہے کہ تو یہ بیان کال میں ہو رہا ہے آپ مسجد مسئلے تک کیوں نہیں اتنی بڑی بنائی اب آپ کہاں رہنے والے ہو واپسی کی کوئی شکل نہیں ہے یہاں مسجدیں بناؤ یہاں مسجدیں بناؤ اپنی اگلی نسل کے لیے قرآن کے سیکھنے کے لیے مکتب بناؤ مدرسے بناؤ اپنے ذاتی اسکول بناؤ جس میں اپنے ماحول میں تمہارے بچے اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کریں یا انہیں اخلاق سکھاؤ مسلمان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں ماں باپ کیا پاکستان کی ہر ماں ہو رہی ہے ہر باپ رہا ہے جو اولاد نے سلوک کیا ہوا ہے ماں باپ کے ساتھ روی نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت ان کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ سب کا قبول ہے مسئلہ سلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کسائی کسائی کسائی کے دوسرا یورپ میں ہے پہلا طرح کہتے ہیں وہ فلانا ابدار فلانا کتب فلانا تحجد گزار فلانا سارے مفسر کب وہ کسائی اسلام نے جا کے بازار میں دیکھا وہ کسائی عام کسائیوں کی طرح ٹکی جانا تو لی جانا ٹکی جانا تو لی جانا شام ہوئے تو اس نے گوشت کو بچے کا ایک ٹکڑا پہلے میں ڈالا پہلا کندھے میں رکھا ہے اور گھر پہ چل دیا مسئلہ اسلام بھی ساتھ کر دیے گھر پہنچے مسئلہ اسلام نے اجازت دے میں نے آ جاؤں کہ آ جاؤں وہاں پوری تو اس نے پہلے جا کے جاتی بوٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا اور آٹا نکال کے گھومنا شروع کیا آٹا کا ہوتا اور اس کو ذرا نرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا پھر سالن تیار کر کے نیچے کھا پھر روٹیاں بنائی بیوی موجود ہے بیوی سے نہیں کہا کتنے گھر برباد ہو گئے اور برباد کس نے کیے بیٹے کی نے میرا حال ہی نہیں کچھ میں نے چائے نہیں کچھ نہیں میں نے روٹی نہیں کچھ نہیں وہ میری بیوی کے ذمہ نہیں زندہ میری ہے میری ذمہ میری خدمت ہے میرے ماں باپ نہیں ہے اللہ کے واسطے یہ معاشرت سیکھو یہ معاشرت سیکھو جو سسرال میں ظلم ہو رہا ہے سن سن کے میرا کرے گا جل گیا ہے یہ معاشرت سیکھو صاف کا پہن پہ کوئی حق نہیں ساس سسر کا بہو پہ پھول نہ وہ کرے تو اس بچی کی عزت اور عظمت ہے وہ نہ کرے تو اس کو قرآن جنت حدیث اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کچہری لگاتا ہے روزانہ شیطان سب کچھ کیا کر گیا ہے چوری کروایا کیا کروایا جناب کروایا نمازیں پرنے جو ہے بالکل ٹھنڈا رسپانس گھڑا کے کام کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جی میں نے رہا ہے تو اس کو گلے لگاتا ہے تو پروٹوکول دیتا ہے اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے تو ہے نئے کام کر کے آیا تم کیا کر کے آئے ہو کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے خاندان بان ختم ہو جاتی ہے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں تو اپنی نسل کو دین سکھانے کے لیے تمہیں مسجدوں کی ضرورت ہے تمہیں مدارس کی ضرورت ہے تمہیں اپنے اسکولوں کی ضرورت ہے آپس میں اس اس کے کے لیے کرو کرو فنڈ ریزنگ باہر سے آنے والوں سے زیادہ تم اس سے ضرورت مان دو یہ تمہارا دیش ہے تمہارا وطن ہے یہاں سے واپس نہیں جا سکتے ہر کوئی آیا تھا کمائی کریں گے واپس چلے جائیں گے کمائی کریں گے واپس چلے جائیں گے ایک بات سنانے لگا کوئی پٹھان بھائی بیٹھا تو ناراض نہ پہلے معافی مانگ لیتا ایک پٹھان کا پرکوش گم ہو گیا ایک پٹھان کا کیا ایک پٹھان کا پرکوش گم ہو گیا تو لوگوں نے افسوس کیا خان ہاں صاحب افسوس کی بات ہے آپ کا پرکوش گم ہو گیا بابا کی طرف نہیں جائے گا اس کو نسوان لگا دیا ہے آئے گا اور فرانس نے نسوان لگا دیا ہماری نسلیں سوچ بھی نہیں سکتی کے اس کا اپنا ملک سمجھو جن کے پاس پاسپورٹ ہے جو ان کا ملک جو پاسپورٹ بنوانے کی کوشش میں ان کا ملک ہے جن کے پاس آزاد ہیں جن کے پاس کوئی یہاں کا کارڈ ہے ان کا ملک ہے ملک کے اتنی کرو اپنا سمجھتا اس کے ساتھ کوئی وفا کرو اپنا سمجھتا ان کو میں اپنا سمجھتا میں اپنا سمجھتا ان کو دھوکہ نہ دو ان کے ساتھ بدہمی نہ کرو ان کے ساتھ فراڈ نہ کرو ٹیکس چوری نہ کرو ٹیکس دو کیونکہ یہ ٹیکس ان پہ لگاتے ہیں ہمارے یہاں تو ٹیکس چوری اس لیے کیونکہ لگاتے نہیں وہ کھا بھی آتے ہیں بھی کرتے ہیں ٹیکس لگایا جاتا ہے اور پاکستان میں پلاٹ خریدنے چھوڑ دو ورنہ تم سوری جلدی کے وکیل کے وکیل رہو گے پاکستان میں زمین پڑ جائے پاکستان میں پلاٹ پڑ جائے یہ سوچ طریقہ یہاں اپنی نسل کو یہاں یہاں رکھنے کی تحریر سوچو کہ یہ مسلمان بن کے رہے مومن بن کے رہیں مومنا بن کے رہیں مستقل بن کے رہیں کپڑے والے بن کے رہے ملک کے لیے مفید بن گئے ہیں دھوکے سے پاک ہوں جناب سے پاک ہوں شراب سے پاک ہوں جوئے سے پاک ہوں ڈرگ سے پاک ہوں یہ ہم یہاں کر کے جائیں گے ایک تبدیل کا کام ہے تم تبدیل میں جاؤ تو بہت بڑا مجمع ہو میں چار مہینے کی نیت ان سے کروا کر لو سارے ان شاء اللہ چار مہینے لگائیں گے ٹھیک ہے ایک تشکیل کرتا ہوں ہر مہینے ایک ویکینڈ جمع ہے ہر مہینے تین دن جماعت میں لگا جہاں ہو نماز کی پابندی ہے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو جس طرح میں نے کہا تھا میرے نبی نے فرمایا میرا امت کی ہر گنا کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ نہیں بول سکتا ایک دھوکہ نہیں دے سکتا جہاں آپ کو دھوکہ نہ دو آپس میں دھوکہ نہ دو اس میں اخلاق کے پیکر بن کے چلو ایک چیز قابو میں کر لو تو سارے اخلاق قابو میں آ جائیں گے ایک ایک ایک ایک میرے نبی نے فرمایا مہاراج تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہ کیا اور مجھے دیکھنا سارے مہاراج اللہ عم دیو کر کے میلا کے ہاتھ کر لے معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارا دن پری سپارے لاکھوں حدیثیں بتاؤں میں کیا کیا مجھے دیکھو آپ نے فرمایا اپنی زبان پہ قابو رکھنا یہ نہیں کہا اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھنا اتنے ہزار دفعہ یہ کرنا اور اتنے نفل پڑھنا اور اتنے عمرے کرنا اور اتنے حج کرنا اور اتنے چڑھانا کرنا کماز میرے دین کا پورا سا پورا دین تیرے ہاتھ میں آ جائے گا اس کو ہاتھ میں کر لے اس کو ہاتھ میں کر لے جس کا زبان پہ قابو ہوگا وہ دنیا کے شیطان سے گمراہ نہیں کر سکتے جس کی زبان لمبی ہوگی وہ دنیا کے افزار اس کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتے زبان پہ کر لوگوں کو سی پی جاؤ پی جاؤ اپنے لہو کے کھون بھی اپنے لہو کے کھون بھی زخم سے زخم کھا کے جی اہم کر سی اسی سینے سے پیر کھائے گا آگے قدم بڑھائے گا آدمی کی شہرت جب ہوتی ہے دنیا میں عظیم ہے تو کچھ اس کو گرانے والے ہوتے ہیں کچھ اس سے محبت کرتے ہیں زندگی بھر میں یہ دونوں کشتیوں میں نے دونوں دونوں چیزیں میرے ساتھ ساتھ چل چلنے ساتھ ساتھ چلنے سات ساتھ ساتھ چل چلنے تو مجھے ایک دفعہ تمام کام کیا میں زندگی پر میں نے روزہ رکھا زندگی پر روزہ رکھا جس نے میرے ساتھ پورا کیا یا کوئی منہ پہ کہا یا پیچھے کہا یا کوئی سیم بنائی کبھی کبھی کبھی بھی نہ ان کے بارے میں دل میں بہت پیدا ہونے دیا نہ زبان پر ان کا کبھی کوئی شکوا لایا نہ زبان سے کبھی ان کو کوئی برا بھلا کاغذ بالکل دیے لیکن ایک دفعہ نے یہاں تک مجھے پہنچایا کہ میرا پھوٹنے لگا کہا آج میں ضرور بولوں آخر ایک حد ہوتی ہے یہ میرے اندر میں نا آگ لگی ہوئی اور ایک ساتھی نے یہ کہہ دیا بھائی صاحب اتنی ذلت تو بھی ٹھیک نہیں اتنے بھی تو ذلت ٹھیک نہیں وہ اور زیادہ تیزیار کیا میں کہا کہ کھانا کھا کے جاتا ہوں میں ان کو خبر دیتا ہوں کھانا کھا رہا ہوں میں آپ قربان کروں گورنمنٹ کالج لاہور کا واقعہ یاد آ گیا کہاں سے یاد آ گیا کیسے یاد آ گیا اقبال ہاسٹل گورنمنٹ کالج کے اندر R A Khan R A Khan لوگ بڑی بڑی مشکل ایک ہمارا لڑکا تھا نام تھا آسم اس سے اس کی بنتی نہیں اس نے اس کو نا نکالنے کا ارادہ کر تھا کہ اس کو ہاسٹل سے نکالنا ہے دوسرے کو بہانا تلاش کر رہا وہ اس نے ایک خط لیا اور اس پر موہر لگائی اور پہلے وہ ڈاک کو مہر لگتی تھی وہ کالی ڈو کے اوپر لگاتے تھے جو پاکستان سینوں کو یاد ہوگا تو وہ کالی ڈو کے لگاتے تھے جس سے وہ خط موہر والا ہو جاتا تھا کھولتے تھے تو وہ پتہ چل جاتا تھا وہ موہر توڑ اس کے بغیر خط کھول نہیں سکتا تھا انہوں نے کہا اپنے ڈیڈی کو خط دے دینا اب اس کو خود خود لگ کے مجھے جا کے کھول کے پڑ لیا اثر کے بعد کا وقت تھا میں برامدے میں پڑا تھا سامنے آئے تھا اترے اور ادھر اس طرف آسن کا کمرہ تھا آسن کو بلا ہوا خط لاؤ جو تیرے ڈیڈی کو دیا وہ تو کمبر لگ گیا خط لایا تو موہر ٹوٹی ہوئی کہنے یہ موہر جوڑی ہے خط کیوں پڑا ہے تیرے ڈیڈی کے لیے لکھا تھا تم نے کیوں پڑا ہے برہم جو تھی اس کا سامان اٹھا کے باہر فین دو ہے یہ بات ہم یاد آیا انگریزی جی میں آیا میں نے ستائیس سال سے مور لگائی ہوئی ہے تو آج کون توڑ رہا مورنا تو چپ کر دیا چپ کر تو وہ واقعی سے اللہ میرے اندر ایک طاقت پیدا کی اور میں نے مہر نہیں توڑنی کرنے کرنے چپ کر میں سویا تو میں نے خواب ایک آدمی کہہ رہا ہے کیوں نے جو صبر کیا ہے اس کے بدلے اللہ کے نبی کا دیدار اللہ کے نبی میرے سامنے آ جانے سہ جانے میں عزتیں چھپی ہوئی ہیں میرے نبی کا معاشرہ ہے نا خوشی نہ کرو بڑا بننے کی کوشش نہ کرو چھوٹے بن جاؤ چھوٹے بن جاؤ وہاں سے جراثیم لے کر آئے ہیں فرق لے کر آئے تو وہاں بھی الیکشن شروع کر دیں مسجد بناؤ مدرسے بناؤ اسکول بناؤ اور محمدی معاشرہ زندہ کرو معاف کرنا درگزر اپنے بچوں کو بھی محبت اور پیار سے سمجھانا ہے تو سمجھاؤ بچوں کو بھی ایسا بول نہ بولو جس سے وہ اپنی توہین محسوس کرے کا ایسا بول نہ بولو جس سے اپنی توہین محسوس کرے بری خان کو ایسا بول نہ بولے جس سے وہ اپنی توہین محسوس کرے یہ ایک مبارک زندگی ہے اس کو میرے بھائی اور کی سے لو بہت بڑا مجمع جمع ہوا ہے اب میں پہلے بھی آیا ہوں فرانس میں لیکن اتنا مجمع میں نے کبھی نہیں دیکھا میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں بھی ہو رہی ہے خوشی بھی ہو رہی ہے اور ایک بات کی اور خوشی ہو رہی ہے کہ اکثر مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں جو میرے نبی کے باپ کی نرسری ہیں پودے ہیں جو آگے بڑھ کے درخت کہ بڑے درخت سے پھل لینا مشکل ہوتا ہے چھوٹے کو پروان چڑھا کے پھل لینا آسان ہوتا ہے تو میں اکثریت نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں یہ میرے نبی کے باپ کی نرسری ہیں میرے نبی کے باپ کے پودے ہیں تم یہاں نیت کرو کہ ہم نے ہر طریقے سے ہٹ کر لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول کرانا ہے لا الہ الا اللہ دل میں لانا ہے محمد رسول اللہ اوپر لانا ہے تم نگر مار کے پاس ہوتے نہیں ہوتے پاکستان میں نگر مار کے پاس ہی ہوتے تو اپنے نبی اللہ پاس دیتے ہم لاہور پڑھتے تھے پڑھنے کا شوق تو تھا نہیں سوچتا تھا میں ڈاکٹر بن جاؤں لیکن کبھی بھی شوق نہیں ہوا پڑھنے کا کہ لاج شور میں نہیں رہتا تو وہ کس ہے ہوتی ہے اور ترقی تھی ڈاکٹر بنو گے تو کیسے بہت ہوں گے اور کس طرح بہت پہلے بھی کبھی کوئی نہیں ہوئی تو اگر سر اس کے میں ڈاکٹر بننا ہے میں پیسے زیادہ کمانے تو میں نہیں جب ہی گا تو بس وہ اپنا نقل کر کے پاس ہو جاتا سکتا ایک ہمارا دوست ہے بلاگر بہت فوت ہو گیا تو وہ اس دن وہ کسی تیار نہیں کرتے تو پوری کتاب جیب میں ڈال کے پوری کتاب چھوٹی سی کتاب کے اور سب کا پورا چولہا پہن گیا پورا تو میں کدھر تھا تو ادھر والے گاؤں میں وہاں تھا میں اس کو سائڈ سارا دیکھ رہا تھا اس کو آتا جاتا اس کو پانی میں آتا تھا تین نمبر جو کا دیکھ رہا ہے تو کتنے نمبر ملتے ہیں ہم تو وہ ایسے کر کے بیٹھا ہوا اور آگے اس کے بعد قسمت ہی اس کے اوپر جو نگران لگے ہمارے اسکول کے سب سے سخت ٹیچر صاحب رکھنا کھل رہے وہ اس کے نگران گئے ان کی نظر کو قابل تھی اور وہ حیران کو پریشان کر وہ ادھر سے آتے چپ کر کے بیٹھا جب ادھر سے گزرتے جو ہی اس کے سامنے سے گزر جاتے وہ جلدی سے کتاب نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ کتاب کی لوگ تم میں یہ کہتا ہوں تم اپنے ندی کی نقل کو تم نقل ہی بن جاؤ نقل ہی یہ بن جاؤ اللہ ایسا مہربان ہے ہر بیان میں اللہ کے نبی کا نصب سنا کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ممبر پہ بیٹھنا ہزاروں کے مجموعوں سے بات کرنا یہ اب مجھے نہیں پتا اللہ کی قسم کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں یا اپنی ماں باپ کے لیے کہہ رہا ہوں تمہارے بارے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان عورتوں کے بارے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم سب اللہ کی محبت میں ہے لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں اس بات یہ جو آنکھ بند ہوگی اور اللہ کی رضا نظر آ جائے گی تو پھر میں کہہ سکوں گا کہ میں جو بل پہ کہتا تھا میں اللہ کے لیے کہتا تھا آج میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کون سے خفیہ راستوں سے نفس و شیطان مجھے ریا پر بڑائی پر وجہ پر تکبر سمجھا رہے ہوں اللہ شعوری طور پر میرے اندر یہ چیز پیدا ہو چکی ہو لہٰذا میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کے لیے ہمیں نہیں جاتا یہ سارے اپنے سارے بیٹھے ہیں ان کے بغیر میرا بھی بیٹھنا حقوق کو تو ہمارا ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے ذمہ دار اور پشتوں سے تو ہمارے کشتی جلدی کشتی مراسی ہے جن کو ہمارے پیو دادی کے نام یاد مجھے یاد نہیں یاد وہ جب دیرے میں آتے ہیں تو آپ میری بس جھوٹی کل بات ہے اور مجھے بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر بھی اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ ان کو کچھ دیکھ بڑھوانے اور مجھے بھی پتا ہے کہ ان کو مجھ سے کوئی پیار نہیں صرف ہم جھوٹی تعریف کر سب سے پہلے جھوٹ دیکھو جب اندر آتے ہیں دیرے میں سرداریاں گئے کبھی کسی کی سرداری کام رہی کبھی کسی کی سرداری سب سے پہلے جھوٹ تو یہ ہے سرداریاں پکا پتا ہوتا ہے کہ یہ دو روپئے سے کام کریں وہ اپنی تعریف اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ ضرور میں ان کو دے کے ہی بھیجتا ہوں کبھی نہیں بھیجتا ہوں ہمارے جو دادے بھی اس قابل نہیں تھے کہ ان کی ایسی تاریخ ہوئی نہ ہم اس قابل ہیں کہ ہماری ایسی تاریخ اور یہ بولنے والے بھی اپنی طرف سے بولتے ہیں تو میں کیوں نہ اللہ کے جانی کہ کیوں دادے کی تعریف جو خود سچے چیزوں کی نسل بھی آ رہا جن سے بڑی اللہ نسل کو بھی پیدا کی ہمیں کتابوں سے نکالا اور اسے محفوظ کیا پھر بیانوں میں شروع کیا پھر میں پہلی دفعہ جب بہت مبارک پر پہنچا یہ نصب یاد کر کے تو میں نے کہا رسول اللہ میرے پاس جو تبدیل ہے وہ مشہور ہو کیونکہ بڑے بڑے بہنوں سے میرا واسطہ ہے مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ کے لیے کہتا ہوں یا اپنے لیے لہٰذا میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ میں آپ کے درگاہ میں راسی ہوں ہمارے مراسی ہمارے دادے کی تعریف کرتے ہیں झूठी तारीफ करते पैसे मिला